حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تعذب أمة محمد صلى الله عليه وسلم بذنوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن من من من محمد وسلم اللهم اللهم اللهم إنا إنا إنا نسألك نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة النار عيشة نقية وميتة سوية نعوذ بك الجزام والبرس والجنون وسيء الأسقام اللهم انا نعوذ بك من الجبن والبخل ومن ان نرد الى ارض العمر اللهم انا نعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق وسوء الاخلاق اللهم انا نعوذ بك من الفتن اللهم انا نعوذ بك من فتنه المحيا والممات اللهم انا نعوذ بك من فتنه مسيح الدجال يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا راحم المساکین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے ربا کریم ہم سے جتنے گناہ ہوئے یقیناً ہوئے بہت ہوئے بار بار ہوئے جان بوجھ کر ہوئے بھول چوک کر ہوئے یا رحم الراحمین ہم ندامت سے شرمندگی سے آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں ربا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے بغیر استحقاق کے ہم سب کو معاف فرما دیجیے ربا کریم ہم جتنے بیٹھے ہیں اس اجتماع میں جھولیاں پھیلا کر ہاتھ پھیلا کر ربا کریم ہم سب مغفرت کے محتاج ہیں ہم سب کی بخشش فرما دیجئے ربا کریم ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے یار الرحیمین معاف فرما دیجئے معاف فرما دیجئے ربا کریم ہم معافی کے لائق نہیں ہیں آپ اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے ربا کریم شہیدوں کی برکت سے معاف فرما دیجئے ربا کریم اپنے راستے کے مجاہدوں کی برکت سے معاف فرما دیجئے ربا کریم آپ کے راستے میں اپنے بیٹے اپنے بھائی پیش کرنے والے شہداء کے ورسا کی وجہ سے معاف فرما دیجئے ربا کریم رحم فرما دیجئے رحم فرما دیجئے یا رحم الراحمین ہم سب پر رحم فرما دیجئے ہم سب محتاج ہیں ہماری حاجتیں پوری فرما دیجئے ربا کریم ہم سب پریشان حال ہیں ہماری پریشانیاں دور فرما دیجئے یا ارحم الراحمین رحم فرما دیجئے ربا کریم ہمارے والدین پر رحم فرما دیجئے ہمارے والدین میں سے جو دنیا سے چلے گئے ہیں آپ کے پاس آ گئے ہیں ربا کریم ان پر خاص رحم فرما دیجئے ان کی قبروں کو روزہ من ریاض الجنہ بنا دیجئے ان کو کروٹ کروٹ راحتیں جنتیں وسعتیں نصیب فرما دیجیے رحم الراحمین ہمارے والدین میں سے جو حیات ہیں انہیں حیات طیب عطا فرما دیجیے صحت عافیت والی زندگی نصیب فرما دیجیے ہر قسم کے ہموم سے غموم سے بیماریوں سے پریشانیوں سے محتاجیوں سے ان کی حفاظت فرما دیجیے ربا کریم ہم سے ان کے حقوق میں جتنی کوتاہیاں ہوئی ہمیں معاف فرما دیجیے یا رحم الراحمین انہیں ہم سے راضی فرما دیجئے یا ارحم الراحمین ہمارے بہن بھائیوں پر رحم فرما دیجئے ہماری آل و اولاد پر ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما دیجئے ربا کریم ہمارے خاندانوں پر ہمارے رشتہ داروں پر رحم فرما دیجئے یا رحم الراحمین پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما دیجئے امت کے مسکینوں پر رحم فرما دیجئے امت کے تنگ دستوں پر رحم فرما دیجئے ربا کریم امت کے محتاجوں پر رحم فرما دیجئے یا رحم الراحمین امت کے مریضوں پر رحم فرما دیجئے یا رب العالمین امت کے مظلوموں پر رحم فرما دیجئے یا رحم الراحمین جہاں کہیں ایمان والے مظلوم ہیں بمباریوں میں ہیں مصیبتوں میں ہیں گھروں سے بے گھر ہیں مہاجر کیمپوں میں ہیں ربا کریم سب کی مدد فرما دیجئے سب پر رحم فرما دیجئے ربا کریم گھروں سے بے گھر ایمان والوں کو گھر نصیب فرما دیجئے یار ہمر راہمین در بدر ایمان والوں کو ٹھکانہ نصیب فرما دیجئے ربا کریم غیر محفوظ ایمان والوں کو حفاظت نصیب فرما دیجئے یار ہمر راہمین امت کے قیدیوں پر رحم فرما فرما دیجئے جہاں کہیں ایمان والے بوڑھے بچے جوان عورتیں مرد دشمنوں کی قید میں ہیں ربا کریم سب کو باعزت رہائیاں نصیب فرما دیجئے اپنے فضل سے رہائیاں نصیب فرما دیجئے یا رحم الراحمین مجاہدین اسلام کی مدد فرما دیجئے جہاں کہیں مجاہدین دشمنوں کے مقابلے میں ہیں راستوں میں ہیں خیموں میں ہیں غاروں میں ہیں جنگلوں میں ہیں صحراؤں میں ہیں ربا کریم رپوشیوں میں ہیں جہاں کہیں ہیں سب کی مدد فرما دیجئے حفاظت فرما دیجئے قوت نصیب فرما دیجئے غلبہ نصیب نصیب فرما دیجئے طاقت نصیب فرما دیجئے یا رحم رحیم ایمان والوں کی مدد فرما دیجئے ربا کریم ہمارے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے ربا کریم جو کچھ کہا سنا ربا کریم اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو ربا کریم قبول فرما دیجئے یا رحم رحیمین کلیم طیبہ کو ہمارے دل میں بٹھا دیجئے ربا کریم نماز کو ہمارا بچھونا بنا دیجئے ربا کریم جہاد والی زندگی نصیب فرما دیجئے یار ہم میں سے جو کوئی بھی سچے دل سے شہادت کی تمنا رکھتا ہے ربا کریم اسے مقبول شہادت نصیب فرما دیجئے یار راہمین کسی کو محروم نہ فرمائیے یار راہمین ہماری جماعت کی حفاظت فرما دیجئے امیر جماعت کی حفاظت فرما دیجئے ان کی آل و اولاد کی حفاظت فرما دیجئے ربا کریم کا کارکنوں کی محبین کی معاونین کی مجاہدین کی حفاظت فرما دیجئے مراکز کی مساجد کی حفاظت فرما یا یار ہمراہمین ہمارے اس اجتماع میں جس نے جو کوئی محنت کی ربا کریم سب کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے حضرت امیر محترم کو اپنی شایان شان اجر بدل نعمتیں وسعتیں راحت نصیب فرما دیجئے یار رحم راہمین ہم سب کے لیے اس اجتماع کو بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے ربا کریم ربا کریم ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے یا رحم الراحمین ہم سب کو معاف فرما دیجئے یا رب العالمین آپ سے جتنی خیر کی چیزیں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ربا کریم ہمیں تمام وہ خیر نصیب فرما دیجئے جتنے شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت مانگی پناہ مانگی ربا کریم ہم سب کو ان سے پناہ اور حفاظت نصیب فرما فرما دیجئے یا رحم الراحمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے ربا کریم ربا کریم ہم نے جتنے عزائم کیے جتنے وعدے کیے ہمیں ان پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا رحم الراحمین ایمان والوں کے دل ٹھنڈے فرما دیجئے ان کافروں کو تباہ و برباد فرما یا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی طرف انگلیاں اٹھانے والے ربا کریم آپ کے جلال کو آواز دینے والے ربا کریم آپ کا انکار کرنے والے ان کو تباہ و برباد فرما دیجئے ربا کریم ہمارے ہاتھوں سے ان کو عذاب میں مبتلا فرما دیجئے ایمان والوں کے دلوں کو ٹھنڈا فرما دیجئے یار ہمر راہمین شہدائے کرام کی قربانیوں کو قبول فرما لیجئے ربا کریم ان کے خون کو ان کے وجود کے ٹکڑوں کو قبول فرما لیجئے یار ہمر راہمین ہم سب کو اپنے شہید شہیدوں کا وفادار بنا دیجئے اپنے قرآن کا وفادار بنا دیجئے اپنے کلمے کا وفادار بنا دیجئے ربا کریم ربا کریم ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے ربا کریم بچا لیجئے شیطان کے شر سے بچا لیجئے فتنوں سے بچا لیجئے محرومیوں سے بچا لیجئے برے انجام سے بچا لیجئے برے وقت سے بچا لیجئے برے مناظر سے بچا لیجئے ربا کریم بری زندگی سے سے بچا دیجئے برے کاموں سے بچا دیجئے بری شہرت سے بچا دیجئے بری موت سے بچا دیجئے یا رحم الرحمین بری قبر سے بچا دیجئے برے حشر سے بچا دیجئے یا رب العالمین یا رحم الرحمین ہم سب کو جہنم سے بچا دیجئے ربا کریم بچا دیجئے ربا کریم دن کے اجالے ڈھلنے والے ہیں رات کی تاریکیاں شروع ہونے والی ہیں ربا کریم جھولیاں سمٹنے والی ہیں مسافر اپنے گھروں کو نکلنے والے ہیں ہم سب مسافر ہیں آپ کے راستے کے ربا کریم اس مسجد میں بیٹھ کے آپ سے آپ کی مدد مانگتے ہیں آپ سے مغفرت مانگتے ہیں ربا کریم ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کو جہنم سے بچا لیجئے ربا کریم ہم ڈرتے ہیں آپ کے عذاب سے آپ کی پکڑ سے ہم سب کو بچا لیجئے جہنم سے اپنی پکڑ سے بچا لیجئے ربا کریم کریم ہمارے والدین کو بچا لیجئے بہن بھائیوں کو بچا لیجئے آل و اولاد کو بچا لیجئے رشتہ داروں کو خاندانوں کو بچا دیجئے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بچا دیجئے ربا کریم ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے جو ہم آپ کے حضور پیش کر سکیں سوائے اس کے کہ ہم جمع ہوئے آپ کے کلمے کی سر بلندی کے لیے اپنے دلوں میں آپ کا کلمہ بسانے کے لیے ربا کریم ہم دل سے پڑھتے ہیں آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الله الله الله الله الله الله الله لا لا لا لا لا لا لا لائنا لائنا الله لا لائنا لائنا الله لا الله لا لاہ الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الله محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ ربا کریم اسی کلمہ کی برکت سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے معاف فرما دیجئے ربا کریم کوئی جھولی خالی نہ واپس فرمائیے سب کی جھولیاں خیر سے عافیت سے رحمت سے بخشش سے بھر دیجئے اللہ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم